سلام بن ابی متع نے بیان کیا ان سے عثمان بن عبداللہ بن محب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال نکال کر دکھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ستانوے